نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص لیلت القدر کا قیام کرے گا اور اس کو پا لے گا میرا خیال ہے آپ نے فرمایا ایمان کے عالم میں اور احتساب کے لیے اسے بخش دیا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سات سو بیاسی